وہ کام جو سنت سمجھ کر کیے جاتے ہیں حالانکہ وہ خلاف سنت اور بدت ہیں نمبر ایک محرم کے مہینے میں شادی بیاہ اور خوشی کی دیگر تقریبات کو ممنوع سمجھنا نمبر دو جمعے کے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنا اور دوسرے خطبے میں ہاتھ چھوڑ دینا نمبر تین اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا نمبر چار کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا نمبر پانچ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی طور پر بلند آواز سے کلمہ یا درود پڑھنا نمبر چھ فرض نماز کے بعد آیت ان و النبی کا پڑھنا نمبر سات جماعت کے بعد امام سے مصافحہ کا التظام کرنا نمبر آٹھ نوافل کے بعد اجتماعی دعا کرنا نمبر نو نماز عید کے بعد مسافہ و معانکہ کرنا اور عید مبارک کہنا نمبر دس اشارے ثواب کے خط سے اجتماعی قرآن کرانا اور اس کے بعد کھانا کھلانا نمبر گیارہ گیارہویں کھانا اور پکانا نمبر بارہ مروج ختم یعنی کھانا سامنے رکھ کر قرآن مجید پڑھنا نمبر تیرہ مروج شبینہ نمبر چودہ اذان سے قبل اور نماز کے بعد سلاد سلام پڑھنا نمبر پندرہ اذان میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا نمبر سولہ اذان کے جواب میں کلمہ توحید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا نمبر سترہ اقامت میں حیا کے وقت کھڑے ہونے کا التظام کرنا نمبر اٹھارہ مخصوص دس پر چار یا آٹھ رقص پڑھنا وضاحت مخصوص سر سے مراد یہ ہے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد پچاس بار سورہ اخلاص یا ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر اور پچیس بار سورہ اخلاص پڑھی جائے نمبر انیس میت کے سینے پر کلمہ شہادت لکھنا نمبر بیس میت کے ساتھ قبرستان تک قرآن مجید لے جانا نمبر اکیس جنازے پر پھولوں کی چادر ڈالنا نمبر بائیس جنازہ لیتے وقت لے جاتے وقت بلند آواز سے کلمہ پڑھنا یا کوئی اور ذکر کرنا نمبر تیئیس قبر میں عہد نامہ رکھنا نمبر چوبیس تقسیم کے بعد بالتظام تین دفعہ دعا مانگنا نمبر پچیس تقسیم کے بعد قبر پر اذان دینا نمبر چھبیس قبروں پر آیات قرآنیا لکھی ہوئی چادر ڈالنا نمبر ستائیس کفن پر کلمہ طیبہ لکھنا نمبر اٹھائیس کفن پر کپڑا بچھا کر امام کا مسلح بنانا نمبر انیس حید اسخاط کرنا وضاحت میت کی فوج شدہ نمازوں اور روزوں وغیرہ کے بدلے میں حید اسخاط کی کئی صورتیں مروج ہیں جن میں سے عام اور معروف صورت یہ ہے کہ قرآن مجید اور اس کے ساتھ کچھ غلہ اور نقد رقم رکھ کر جنازے میں شریک تمام مجمع کے سامنے یہ کہہ کر چکر لگایا جاتا ہے کہ یہ رقم اور قرآن مجید ہم تمہیں مسجد کے فوج شدہ نمازوں اور روزوں وغیرہ کے فدیہ میں بخش کر رہے ہیں اور وہ تمام لوگ محض زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے قبول کیا دونوں طرف سے لینے دینے کی کوئی نیت نہیں ہوتی یہ رسم خلاف عقل و شرح اور انتہائی طبیع بدت ہے نمبر تیس اہل مسجد کی طرف سے دعوت کا اہتمام کرنا نمبر اکتیس احسان ثواب کے لیے اجتماع کا اہتمام کرنا نمبر بتیس سالگرہ یعنی پیدائش سال پورا ہونے پر جو خوشی مناتے ہیں نمبر تینتیس اور برسی منانا نمبر چونتیس ماہ سفر کے آخری بدھ میں عمدہ کھانا پکانا وضاحت مشہور ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد شفا ہوتی ہوئی تھی اس کی خوشی میں کھانا پکانے کو اہتمام کیا جاتا ہے یہ غلط اور من گھڑت بات ہے جس کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا نمبر پینتیس تازیاں بنانا یا دیکھنا نمبر چھتیس محرم میں سبیل لگانا نمبر سینتیس بائیس رجب کو کنڈوں کو ختم دلوانا کروانا نمبر اڑتیس بیماری سے شفا کے لیے بکرا ذبح کرنا وضاحت کے نقد رقم کا صدقہ سب سے افضل ہے متعدد لوگ بکرے کا صدقہ ہی ضروری سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جان کے بدلے جان ہے حالانکہ یہ عقیدہ ہی وہی باطل ہے نمبر انتالیس متبرک رات و شبرات اور شب قدر وغیرہ میں مساجد کو سجانا یا چراغا کرنا اور عبادت کے لیے جمع ہونا نمبر چالیس ختم قرآن کے موقع پر مٹھائی تقسیم کرنا نمبر اکتالیس دس محرم کو مٹھائی لا کر گھر میں تقسیم کرنا نمبر بیالیس سات تیرہ ستائیس رجب کو روزہ رکھنا نمبر تینتالیس موسیقی اور گانوں کی طرز پر و نعت اور نظمیں پڑھنا نمبر چوالیس رخصت ہوتے وقت اور فون پر بات ختم کرتے ہوئے خدا حافظ کہنا وضاحت ایسے موقع پر بھی مصنون سلام کرنا چاہیے نمبر پینتالیس نکاح کے وقت دولہے کے سر پر سہرا باندھنا نمبر چھیالیس حج کو جانے والوں کو نعروں کے ساتھ رخصت کرنا نمبر سینتالیس اعتکاف ختم ہونے پر موثقین یعنی احتکاف کرنے والوں کو پھولوں کے ہار پہنانا نمبر اڑتالیس شیر خور بچے کے انتقال پر اس کی ماں سے دودھ بخشوانا نمبر انچاس میت کے لیے تین دن خیرات کرنا نمبر پچاس درود تاج درود ماہی درود لکھی اور گنجل عرش وغیرہ پڑھنا یہ سب چیزیں بے ثبوت ہیں بہوالا شمائل قبرا احسن الفتاوا فتوی محمودیہ اشف التوزی فتوی عثمانی خیر الفتاوا